سفیان نے بیان کیا ہمیں اون بن ابی جو ابو حیفہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اب تاہ کے مقام پر چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں قیام پذیر تھے ابو حیفہ نے کہا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے بعد ازاں جب آپ نے وضو کر لیا تو اس میں سے کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے دوسرے سے اس کی نمی لے لی انہوں نے کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرح اللہ یعنی لباس کے اوپر لمبا چوگا پہنے ہوئے نکلے ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میں آپ کی کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں آپ نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے ازان کہی انہوں نے کہا میں بھی ان کے پیچھے اس طرف اور اس طرف رخ کرنے لگا جب وہ علی الصلاح اور علی الفلاح کہہ رہے تھے تو انہوں نے دائیں بائیں رخ کیا کہا پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے بڑھ کر زہر کی دو رکاتیں قصر پڑھائیں آپ کے آگے سے گدھا اور کتا گزرتا تھا انہیں روکا نہ جاتا تھا پھر آپ نے آسر کی دو رکاتیں پڑھائیں اور پھر مدینے واپسی تک مسلسل دو رکاتیں ہی پڑھاتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انیس